محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے نعمان بن سالم سے حدیث سنائی انہوں نے عمر بن عوض سے انہوں نے انبسا بن ابی سفیان سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کوئی ایسا مسلمان بندہ نہیں جو ہر روز اللہ کے لیے فرائض کے علاوہ بارہ رکعت سنتیں ادا کرتا ہے مگر اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے یا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اب تک انہیں مسلسل ادا کرتے آ رہی ہوں عمر نے کہا میں اب تک ان کو ہمیشہ ادا کرتا آ رہا ہوں نعمان نے بھی اس کے مطابق کہا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو چھیانوے